سوائے ان الفاظ کے وَهُوَ راہ یہ روایت بھی ایک دوسری سند سے اسی طرح مروی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بانوے